سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو ایسے ہی سیدھا یعنی پیچھے کی طرف چھوڑ دیا کرتے تھے جبکہ مشرقین مانگ نکالا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن امور میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہوتا آپ ان میں اہل کتاب کی موافقت کرنا پسند فرماتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال سیدھے رکھنے شروع کیے مگر بعد میں مانگ نکالنے لگے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھاسی